شکر گزار شہزادہ جنگل کافی تلسمی اور باسکون مقام ہوتے ہیں جن میں کہانی اور کئی مخلوق چھپے ہوتے ہیں جن کی اپنے گہرے راز ہوتے ہیں ایسے ہی ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک بادشاہ اپنے راستے سے پھٹک گیا جنگل میں گھومتے ہوئے وہ فکر مند تھا کہ اسے کبھی بھی باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا وہیں وہ ایک عجیب و غریب انسان سے روبرو ہوا اس کی کمر جھکی ہوئی تھی کھڑے ہونے کے لیے اس نے ایک لاٹھی لی ہوئی تھی اور اس کی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی تم کون ہو تم یہاں میرے جنگل میں کیا کر رہے ہو کیا تم کھو گئے ہو کاشتکار میں کوئی کاشتکار نہیں ہوں میں ان علاقوں کا بادشاہ ہوں یہ جنگل میرے ہیں لیکن ہاں میں یقیناً کھو گیا ہوں میری مدد کر سکتے ہو اچھا تو تم بادشاہ ہو تمہارے لیے یہ کتنا اچھا ہے خیر میرے بادشاہ یہ جنگل میرے ہیں اور صرف میں ہی یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ جانتا ہوں میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں اگر تم چاہو تو پر بدلے میں میں تم سے کچھ چاہوں گا بادشاہ سکتے میں آ گیا اس بوڑھے انسان کے رویے سے پر اسے گھر واپس آنے کی ضرورت تھی اسے اپنی بیوی اور نئے جنمے بچے کے ساتھ ہونے کی ضرورت تھی بدلے میں تم کیا چاہو گے اپنی قیمت بتاؤ <laughs> مجھے ان میں سے کوئی بھی چیزیں نہیں چاہیے کیا مجھے دیکھ کر تمہیں ایسا لگتا ہے نہیں تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا جب میں اس بات کا یقین کر لوں کہ تم اپنی سلطنت کے فاٹک تک پہنچ گئے ہو اس کے اندر سے جو کچھ بھی سب سے پہلے باہر آئے گا بدلے میں تم مجھے وہ دو گے میں تمہیں ایک دن دوں گا تمہیں مجھے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا جو چل کر باہر آتا بادشاہ نے خود سے سوچا پر پھر اس نے سوچا کہ وہ بہت عرصے سے بھٹک رہا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں فکر مند ہوگا اس نے ارادہ کر لیا اس نے بوڑھے آدمی سے ہاتھ ملایا اور اس کی شرط کو منظور کر لیا اس بوڑھے کبڑے آدمی کے پیچھے جنگل میں چلتے ہوئے کئی مرتبہ بادشاہ کافی حیرت زدہ ہو جاتا اس بوڑھے آدمی کی رفتار اور لچیلے پن کو دیکھ کر اسے عجیب سا اچمبا بھی ہوتا وہ اسے لے جاتا جھیلوں سے اور تنگ راستوں سے گزار کر پر کسی نہ کسی طرح وہ آگے بڑھتا جاتا آخر کار بوڑھا انسان اپنے وعدے کا پکا رہا آخر اس نے یہ یقین کر لیا کہ بادشاہ کو اپنے گھر جانے کا راستہ مل گیا اپنا وعدہ یاد رکھنا میرے بادشاہ بادشاہ کے خوشام دھید کی گئی پھولوں اور حمد و سنا سے لوگ بہت خوش تھے اسے زندہ دیکھ کر پر ایک شخص خوشی سے رو رہا تھا اس کی بیگم اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہہ پاتا وہ اس کی جانب دوڑی گئی اپنی باہوں میں اپنے پہلوٹھے بیٹے کو اٹھا کر اور وہ پھاٹک پار کرتی ہے اور وہ پہلی شہ بنی ہے جو بوڑھا انسان دیکھ سکتا جب اس نے بچے کو دیکھا بوڑھا انسان مسکرایا بادشاہ مڑا اور اس نے اس کی جانب دیکھا جب وہ جنگل میں واپس جا رہا تھا میرے بادشاہ آپ فکر مند لگ رہے ہیں کیا بات ہے بتائیے آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے کیا آپ گھر آ کر خوش نہیں ہے نہیں یہ سچ نہیں ہے میں بے انتہا خوش ہوں گھر واپس آ کر اور اپنے بیوی اور بچوں سے مل کر لیکن مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی ہے بادشاہ نے اپنی بیگم کو سب کچھ بتا دیا ہر چھوٹی چھوٹی اطلاع جو اس کے علم میں نہیں تھی بیگم یہ کہانی سن کر سکتے میں آ گئی اور وہ دونوں سوچنے لگے کہ اب کیا کریں شاید میرے پاس ایک تجویز ہے بادشاہ نے اپنی وزیروں کو بلایا اور پوچھا کی کیا کوئی ایسے بچے ہیں جو اسی دن پیدا ہوئے جس دن اس کا بیٹا ہوا ایک وزیر نے اس بات کی تقدیس کی کہ ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی تھی ایک کاشتگار جوڑے کے یہاں بادشاہ نے اس جوڑے اور ان کے بچے کو اپنے آرام گاہ میں طلب کیا میرے بادشاہ کیا آپ نے مجھے طلب کیا بتائیے مجھ جیسا حقیر انسان کیسے آپ کی خدمت کر سکتا ہے میری پیاری ریا تمہارا بادشاہ آج تم سے کچھ بڑا احسان مانگ رہا ہے ایسا احسان جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ دینا مشکل ہے لیکن بدلے میں میں تمہیں بہت انعام دوں گا سلطنت کے لیے تمہاری اس قربانی کے عوض میں بادشاہ نے کاشتکار سے ہر بات سمجھا کر گفتگو کی یہ جانتے ہوئے کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا اس نے کاشتکار سے مانگا کہ وہ اپنی نئی جنمی بچی کو دے دے اس کے بیٹے کے جگہ اس بوڑھے آدمی کے پاس جانے کے لیے بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کاشتکار جوڑے کی ہمیشہ دیکھ بھال کرے گا اگر وہ یہ قربانی دیں گے اگلی صبح بوڑھا آدمی جنگل میں کگار پر کھڑا تھا بادشاہ کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے کچھ وقت بیت گیا تھا اور پھاٹک کھلے بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بوڑھے آدمی کی اور بڑھا اس کی طرف غصے میں آلودہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک چھوٹی سی ٹوکری میں جو سفید کپڑے میں ڈھکی تھی اس نے وہ روتی ہوئی چھوٹی بچی بوڑھے آدمی کو دے دی بوڑھے آدمی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی ایک شیطانی پر وہ خوش تھا کہ اسے وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا ٹوکری کو جکڑ کر پکڑے ہوئے وہ لنگڑاتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور اپنے ساتھ اس بچی کو لے گیا بادشاہ بس ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا جب وہ دونوں جنگل میں غائب ہو گئے سالوں بعد شہزادہ بڑا ہو گیا تھا وہ رحم دل اور ہوشیار تھا اور اپنے آس پاس ہر ایک کی مدد کرتا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس سلطنت کو دیکھ کر جو میرے والد نے تعمیر کی ہے لوگ خوش ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے اور ان سب کے پاس اپنا خود کا روزگار ہے ایک بادشاہ کو اور کیا چاہیے جب شہزادہ خوشی خوشی سڑکوں سے گزر رہا تھا دور سے کاستگار کی بیوی نے اسے گھور کر دیکھا اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے اپنا سر ہلایا پر جب اس نے پیٹ موڑی وہ شہزادے کی طرف دوڑی گئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکتے ہوئے آپ مجھے نہیں جانتے میرے شہزادے پر مجھے آپ سے یہ کہنا ہوگا ہاں بادشاہ ایک اچھا انسان ہے اس نے اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کی ہے پر پر کس قیمت تمہاری یا ہماری ان سے میری بیٹی کے بارے میں جا کر پوچھو جاؤ شہزادہ فکر مند تھا اسے علم نہیں تھا کہ یہ عورت کس مضمون پر بات کر رہی ہے اس رات رات کے کھانے کی میز پر شہزادے نے اپنے والدین سے جو ہوا اس کی بابت پوچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے ابا کیا وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی یا اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے بادشاہ نے سب کچھ بتا دیا اپنی جنگل کے سفر کے بارے میں اس بوڑھے آدمی کے بارے میں ایک وعدہ اور قربانی سلطنت کی بہتری کے لیے مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا یہ صرف اسی کی قربانی کی وجہ سے ہے کہ آج بھی میں یہاں کھڑا ہوں میں تب تک شہزادہ یا بادشاہ نہیں بن سکتا جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتی یا تو میں میں اسے واپس لے آؤں گا یا اس کی جگہ لے لوں گا کیا آپ سمجھ گئے امی ابا تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تم ہو کہ درست ہے جیسا میں نے کیا تھا اگلے دن وہ ایک عام انسان کے لباس میں تیار ہو گیا اپنی پہچان چھپانے کے لیے اپنے ساتھ وہ ایک بیجوں کا ڈبا لے گیا تاکہ اگر وہ جنگل میں بھٹک جائے تو وہ اپنے گھر آنے کا راستہ ڈھونڈ سکے تو ایک مرتبہ اپنے والد کی طرح شہزادہ اس نا ختم ہونے والے جنگل میں بھٹک گیا کچھ دنوں تک شہزادہ بھٹکتا رہا کچھ دنوں کے بعد تھک کر وہ جنگل میں سو گیا رات کے بیچو بیچ اسے جگایا ایک لاٹھی کی مار نے میرا جنگل ہے میرے حکم کے بنا تم نے یہاں سونے کی جرت کیسے کی تم کیا سوچتے ہو کون تم کسی شاہی خاندان سے تم ابھی اٹھو یہاں سے مٹی کے تھیلے شہزادی کی نیند کھل گئی وہ ڈرا ہوا بھی تھا اور بوڑھے آدمی کو دیکھ کر خوش بھی تھا بوڑھا آدمی ویسا ہی لگ رہا تھا وہ لنگڑا کر چل رہا تھا اور بہت ہی بھدا لگ رہا تھا مجھے معاف کر دیجیے حضور پر مجھے کام کی ضرورت ہے میں بھوکا ہوں پر میں تندرست بھی ہوں اگر آپ مجھ پر مہربانی کریں اور کچھ دنوں کے لیے کھانا اور کام دے سکیں تو میں بہت شکر گزار رہوں گا آپ ایک بہت ہی رحم دل اور نیک انسان لگتے ہیں بوڑھا آدمی نہ تو رحم دل اور نہ ہی نیک لگتا تھا پر اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لڑکا اس کے کام آ سکتا ہے ہاں، تم میرے کام آ سکتے ہو تمہیں میرے قاعدوں پر چلنا ہوگا اور تمہیں کھانا کھلایا جائے گا ایک بھی قاعدہ تم نے توڑا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی سمجھ گئے تم بوڑھے آدمی نے تلسمک کا استعمال کیا شہزادے کو اندھا بنانے میں اور اسے وہ جنگل میں ہاتھ پکڑ کر لے گیا حالانکہ شہزادے کو یاد رہا کہ وہ بیج گراتا رہے ایک مرتبہ پھر بوڑھا آدمی اس چھوٹے سے حادثے کا مزہ لے رہا تھا شہزادہ جھیل میں گر گیا اس کا منہ ایک پیڑ سے ٹکرایا یہ سب نظارے دیکھ کر بوڑھا آدمی مزہ لے رہا تھا آخر وہ بوڑھے آدمی کے گھر پہنچے یہاں تم سو گے تم کسی سے بات نہیں کرو گے نہ ہی کسی بات پر سوال کرو گے تم وہی کرو گے تو تمہیں بتایا گیا ہے منظور ہے رات کا کھانا اندر ہوگا اور پھر کل سے تم اپنا کام شروع کرنا شہزادہ راضی ہو گیا جیسے ہی بوڑھا آدمی وہاں سے گیا اپنا تھیلا نیچے پھینک کر وہ گھبرایا ہوا تھا کہ پتا نہیں آنے والے حالات کیسے ہوں گے گھنٹوں بیت گئے اور پھر رات کے کھانے کا وقت ہو گیا شہزادہ سویا ہوا تھا جب وہ لڑکی اس کی طرف چل کر آئی اس نے دو بار اسے جھنجوڑا اور آخر میں اسے ٹھو کر ماری جاگنے کا وقت ہو گیا ہے کھانے کے لیے کھانا ہے کل تمہیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا بوڑھا آدمی تمہیں پھر کبھی آرام نہیں کرنے دے گا بہتر ہے تم کچھ کھا لو مل کر وہ اندر گئے شہزادی کو اپنے دل ہی دل میں یہ پتا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش میں وہ آیا تھا اسے وہ مل گئی تھی وہ کھانے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھے لڑکی انہیں کھانا پروستے ہوئے باورچی خانے سے اوپر نیچے آتی جاتی رہی شہزادہ اس لڑکی کو ایک تک دیکھتا رہا صبح بوڑھے آدمی نے شہزادے کو بہت سے کام کرنے کو دیے سب سے اونچے درخت سے پھل توڑنے سے لے کر جھیل سے پانی لانے تک ٹرول کے پاؤں دھونے سے لے کر بوڑھے آدمی کے دانت برش کرنے تک شہزادے کو سب کچھ کرنا تھا ان سب کے دوران وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی وہ فکر مند تھی اور اسے ناز بھی تھا سارا وقت اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی آخر میں اسے ایک مشکل کام دیا گیا اسے گھاس کے میدان میں جانے کو کہا گیا کہ وہ اتنی گھاس کاٹ سکے کہ ایک ہفتے تک گھوڑے کو چارہ ڈالا جا سکے ورنہ اسے تین دن تک کھانا نہیں ملے گا اس نے تمہیں کیا کام دیا ہے اس کی خواہش ہے کہ میں ایک ہی دن میں یہ سب کاٹوں یہ میں کیسے کر سکتا ہوں او تم بدقسمت انسان سنو جو مجھے تم سے کہنا ہے صرف یہی تمہارے بچنے کا راستہ ہے اس طرح شہزادہ استبل سے دو گھوڑے گھاس کے میدان لے آیا اس نے گھاس کے کئی چھوٹی چھوٹی گچھے کاٹے اسے گھوڑے کے آگے رکھتے ہوئے اس نے انہیں ایک ساتھ باندھا اور گھاس کے میدان کی سواری کرنے لگا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی دراتی تھی اسے خوشی ہوئی کہ یہ تجویز کامیاب ہوئی دن کے ختم ہونے تک میدان کی ساری گھاس کاٹ لی گئی تھی وہ لڑکا تھکے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا اور انہیں کھلایا جب وہ آہستہ آہستہ بوڑھے آدمی کے گھر کی طرف چل رہی تھی لڑکی مسکرائی جب اس نے اسے دیکھا بوڑھا آدمی پریشان لگا دودھ کا ہر قطرہ نکال دو تاکہ میں پھر کبھی بھوکا نہ رہوں اس کے اندر کے دودھ کا ہر قطرہ نکال لوں ایک ہی دن میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہاں، گھر واپس مت آنا اگر تم یہ کام کرنے میں ناکام رہے تو شہزادے نے کچھ مرتبہ اس کی کوشش کی کئی بار اس نے منہ پر گائے کی دلتی کھائی آخر وہ بیٹھ گیا اور اس نے ہار مان لی وہ اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا اس امید میں کہ وہ آئے گی اور اسے بچا لے گی میرے بنا تم کیا کرو گے لڑکی نے پھر سے شہزادے کی مدد کی اس کی مدد کی اس کے ہاتھ گرم کرنے میں جب دودھ دھونے کے لیے شہزادہ گرم ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے تو گائے اس کا جواب دینے لگی بالٹی در بالٹی بھرنے لگی گائے کے دودھ سے جب لڑکی نے شہزادے کو مبارکباد دی اور باقی کام کرنے کے لیے اس نے اسے وہاں چھوڑ دیا دن کے ختم ہونے تک دودھ کی بیس بالٹیاں بھر چکی تھیں وہ کافی تھا کہ اس کے گھر میں لمبے عرصے تک چلتا بوڑھا آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ مسکراتا ہوا شہزادہ دودھ کا گلاس پی رہا ہے اس نے گلاس اٹھایا اور بوڑھے آدمی نے اس کی طرف غصے سے دیکھا میرے گھر سے نکل جاؤ میں جانتا ہوں کہ کیسے پر کسی طرح تم نے میرے قاعدے توڑے ہیں یہ کام صرف تمہیں اکیلے کرنے تھے تم نے اس کی مدد لی ہے میں یہاں دھوکے بازی برداشت نہیں کروں گا میری نظروں سے دور ہو جاؤ میں نے اس کی مدد کی مجھے سزا دو اس کو نہیں جادوگر نے اب اپنے اصلی شکل میں آ کر ٹرول کو قید کر لیا اس لڑکے سے کہا کہ صبح وہ وہاں سے چلا جائے اور کبھی واپس نہ آئے اس کی لاٹھی توڑ دو وہاں ہی اس کی طاقت ہے میں اب یہاں اور نہیں رہ سکتی میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں اس نے مجھے اور ٹرول کو پنجرے میں قید کر دیا ہے اس کی لاٹھی توڑ دو شہزادے نے اداس ٹرول کی طرف دیکھا اور اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا وہ جان گیا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا اس نے اپنا تھیلا گرایا اور پاس ہی رکھی ہوئی کلہڑی اٹھائی اس نے ٹرول کو آزاد کیا اور وہ مل کر اس کھڑکی تک رینگتے ہوئے گئے جو لڑکی نے کھلی چھوڑ دی تھی جادوگر کو ڈھونڈتے ہوئے خاموشی سے گھر میں چلتے ہوئے وہ گھر کے سب سے بڑے کمرے میں پہنچے اندر انہوں نے دیکھا کہ جادوگر جگا ہوا تھا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ہنس رہا تھا تم تم نے سوچا مجھے مجھے ہرا سکتے سکتے ہو ہو بیوقوف بنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لڑکے پر شہزادہ خوف زدہ نہیں تھا وہ اور ٹرول مل کر جادوگر کی طرف دوڑے گئے اسے وار کرنے کے لیے دو نشانے دیتے ہوئے اور اس مشکل بناتے ہوئے یہ کارگر ہوا اس دوران رول کو لگی شہزادی نے جادوگر کو دھکا دیا اور اس نے لاٹھی پکڑ لی لڑکی کو آزاد کرتے ہوئے جو ٹرول کے پاس بھاگ گئی اب تم کبھی کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچا سکو گے جب وہ تلسمی لاٹھی توڑ دی گئی بوڑھا آدمی زمین پر گر گیا پھر سے بوڑھا اور سفید بالوں والا بن کر وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رہا تھا رحم کی بھیک مانگتے ہوئے ہم اس جگہ سے جا رہے ہیں اب تم کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے اب کوئی اور وعدے نہیں نبھانے ہوں گے اب تمہارے اور کام نہیں کرنے ہوں گے میں تمہارا شہزادہ ہوں تم میرا حکم مانو گے ہم اس جگہ سے جا رہے ہیں اور تم پھر کبھی نظر نہیں آؤ گے جب وہ بوڑھے آدمی کا گھر چھوڑ کر گئے انہیں وہ بیجوں کی لکیر دکھی جو شہزادے نے چھوڑی تھی وہ بیج اب گلابوں کے قطار بن گئے تھے اپنے ہاتھ ایک ساتھ پکڑے ہوئے وہ سلطنت کی طرف چل کر گئے بے شک ٹرول ان کے پیچھے چل رہا تھا شہزادے نے اس لڑکی کا تعارف اس کے والدین اور بادشاہ اور بیگم سے کروایا سلطنت میں خوشیاں چھا گئی اور ہر ایک کے دل میں محبت پھوٹ پڑی یہ میری بیگم بنے گی یہ بہادر ہوشیار با حوصلہ اور خوبصورت ہے آخر مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اور مل کر وہ ہمیشہ راضی خوشی رہے